بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اکیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کا سوال ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے موضوع پر لکھنے بیٹھ گیا ہوں اتنا چھوٹا انسان اور اتنا عظیم موضوع دل حیران ہے قلم عاجز ہے علم لاچار ہے یا اللہ مدد ابھی جب لکھنے کے لیے استخارہ کر رہا تھا تو دل میں آیا کہ بسم اللہ کرو اور کچھ نہ لکھ سکے تو دروش شریف ہی لکھتے رہنا چکور چاند تک نہیں پہنچ سکتا مگر ہمت کر کے اس کی طرف اڑتا ہے اور پھر جب پر ٹوٹ جاتے ہیں تو گر جاتا ہے پہنچ نہیں سکتا مگر چاند سے محبت کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھوا لیتا ہے پروانہ شمع کی روشنی سمیٹ نہیں سکتا مگر کوشش تو کرتا ہے اور اسی کوشش میں جان دے دیتا ہے حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے یہ محبت ایمان کی بنیاد ہے یہ محبت ایمان کا اہم تقاضا ہے اس محبت کا مقام بہت اونچا ہے اس محبت کی قیمت بہت بھاری ہے اس محبت کا معیار بہت وزنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے یہ مست میں خانہ قیامت تک آباد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس موضوع پر لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے قبول فرمائے اور سرمایہ آخرت بنائے سبحان اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عباسی دور کے مشہور شاعر ابو فراس الحمدانی نے کہا ہے من مذهب حب الدیار و وللناس فيما يعشقون مذاہب میرا طریقہ یہ ہے کہ گھروں سے ان گھروں کے رہنے والوں کی وجہ سے محبت رکھتا ہوں اور محبت میں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بندہ اس شعر میں ترمیم کر کے اس طرح پڑھتا ہے من مذہبی حب النبی و جہادی ولنا صفی ماں یاں شکون مذاہب میرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جہاد سے محبت ہے اور محبت میں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو مجھے اور آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے ہم نے محبت کا دعویٰ کر دیا ہر دعوے کے بعد دلیل ہوتی ہے مگر ہمارے اس دعوے کے بعد دلیل کوئی نہیں بس دعوے کے بعد دعا ہے کہ یا اللہ اس دعوے میں سچا بنا دے ہمارے دل کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے قابل بنا دے اور یہ دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ محبت کا یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے ٹھیک ہے کہ صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا مگر محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تو کھلا ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشد امتی لی حبن ناسن یقون و نمبادی یو احدانی بھی اہلیہ و مالی مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے میرے وہ امتی ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ چاہیں گے کہ اپنا سارا مال اور اپنے سارے اہل و عیال کو قربان کر کے میری زیارت کر سکیں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک اور ایک زیارت کی قیمت کے طور پر وہ اپنی ہر محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے سبحان اللہ جن لوگوں کی محبت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت پکی محبت اور سچی محبت قرار دیا ہے اور بشارت دی ہے کہ یہ لوگ میرے بعد بھی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ میرے بعد آئیں گے تو پھر ایسے لوگوں نے ضرور آنا تھا وہ ماضی میں بھی آئے حال میں بھی موجود ہیں اور مستقبل میں بھی آتے رہیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر قربانی خوشی سے پیش کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر تاپا ڈوبے ہوئے حدیث شریف کا یہ مضمون کئی روایات میں کثرت سے آیا ہے اور یہی ہمیں اس بات کی ہمت دلاتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت مانگیں کیونکہ اس محبت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اس لمحے بھی کھلا ہے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو نہ پا سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت نہ کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و معطر مجالس کو نہ سمیٹ سکے مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے وفادار پکے جان نثار ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی خوشخبریاں اور بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تو لمن رآنی و و آمنبی مرتن و تو لمن لم یرانی و یر یر سبع مرات جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بار خوشخبری ہے اور جس نے میری زیارت نہیں کی اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے سات بار خوشخبری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیارت کرنے والے پیچھے رہ گئے زیارت کرنے والوں نے تو وہ کچھ پا لیا جس کے برابر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا مگر زیارت نہ کرنے والے بھی محروم نہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے زیادہ خوشخبری اس لیے ہے کہ وہ دور رہ کر بھی قریب ہو گئے اور بن دیکھے سچے عاشق بن گئے اور پھر درود و سلام کا تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عطا فرما دیا کہ جو قیامت تک کے سچے عاشقوں کی پیاس اور امید دونوں کو سیراب کرتا ہے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ صلاتاً قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا ہم جمعہ کے دن جو درود و سلام کی کثرت کا مقابلہ رکھتے ہیں اسے مقابلہ حسن کہتے ہیں کیونکہ یہ درود شریف ہمیں حسن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے اور حقیقی حسن سے محبت انسان کو حسین بنا دیتی ہے سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں دل بھی عجیب چیز ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ملے تو یہ خشک اور سخت ہونے لگتا ہے یہ خود غرض خود غرضی اور مادہ پرستی سے بھر جاتا ہے تب اس میں سچی محبت نہیں اتر سکتی درود شریف میں رحمت ہی رحمت ہے ایک بار پڑھو تو دس رحمتیں اور پچاس نعمتیں اس لیے شریف کو بہت ادب اور احترام سے پڑھنا چاہیے بہت اہمیت اور توجہ سے پڑھنا چاہیے اور کبھی ناغا نہیں کرنا چاہیے افسوس کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں بہت کم پڑھتے ہیں بہت کم جانتے ہیں اور بہت کم بولتے ہیں حالانکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے بہت پڑھنا چاہیے بہت جاننا چاہیے اور بہت بولنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی رحمت آپ کا کلام مبارک بھی رحمت آپ کی ہر سنت رحمت آپ کا تذکرہ بھی رحمت اور آپ کی سیرت بھی رحمت اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان کہ ہمیں کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ عطا فرمایا اور یوں ہم مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے اکمل سب سے حسین اور سب سے باکمال اور با جمال ذات سے جڑ گئے ہمیں وہ ہستی مل گئی کہ جس کو پائے بغیر اب نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ ترقی نہ کامیابی مل سکتی ہے اور نہ حقیقی عزت ہمیں وہ شخصیت مل گئی کہ جس سے تعلق اور محبت میں ہم جس قدر ترقی کرتے جائیں گے اسی قدر اونچے ہوتے چلے جائیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اب اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں ہم صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور ہم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں اور اپنائیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی نور اور خوشبو سے بھر جائے گی ایک مسلمان کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ سیکھی ہو کوئی حدیث شریف نہ سنی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت نہ پڑھی ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معیار بنائیں عقل کا معیار تہذیب کا معیار ترقی کا معیار حسن کا معیار عزت کا معیار کامیابی کا معیار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور جو فرمایا بس وہی عقل مندی ہے وہی تہذیب ہے وہی ترقی ہے وہی عزت ہے وہی کامیابی ہے اور وہی حسن ہے ہمارے لیے نہ سائنس بڑی دلیل ہو اور نہ دنیا کے معروف دانشوروں کے اقوال دلیل ہوں ہمارے لیے بڑی دلیل بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو پھر سائنس اس کی تائید کرے یا نہ کرے دنیا کی نام نہاد تہذیب اس کی تائید کرے یا نہ کرے دانشوروں کے اقوال اس کے مطابق ہوں یا مخالف ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے ہم سائنسی تحقیقات کو حرف آخر نہ سمجھیں یہ تحقیقات ہر دس سال بعد تبدیل ہو رہی ہیں سائنسدانوں کی مثال اس چونٹی جیسی ہے جو سمندر اور زمین کو ناپ اور دیکھ رہی ہے یہ چونٹی چند سال کی محنت سے جتنا سمندر اور جتنی زمین دیکھ سکتی ہے وہ اسے بیان کر دیتی ہے مگر جب آگے بڑھتی ہے تو اسے اپنی سابقہ تحقیق پر شرم آنے لگتی ہے اور وہ اس سے دستبردار ہو جاتی ہے کائنات بہت بڑی ہے اور سائنسدانوں کے آلات بہت چھوٹے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو مسخر فرما دیا تھا آپ نے زمین بھی دیکھی اور آسمان بھی اور آسمانوں کے بعد والے جہان بھی ملاحظہ فرمائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے آج کل یہ وبا چل پڑی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے کہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سائنس پر تولتے ہیں وہ سائنس کے مطابق نظر آئے تو خوشیاں مناتے ہیں اور اگر سائنس کے خلاف نظر آئیں تو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کاش یہ لوگ سورہ حجرات کو پڑھ لیتے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح تنبی فرما دی ہے کہ اپنی بات اور آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کی باتوں کے ساتھ عام انسانوں کی باتوں والا رویہ نہ رکھو اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہارے سارے اعمال حب طور ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں علم تک نہ ہوگا جو لوگ سائنسدانوں اور حکمرانوں کی آواز کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اونچا کر رہے ہیں ان کی تحقیقات کو معیار بنا کر ان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانچ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہاں بہت بڑا ظلم ارے یہ وہ محبت نہیں جو سستی ہو یہ بہت قیمتی محبت ہے اور مکمل ادب اس محبت کی پہلی شرط ہے اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید